عبدہ نے خبر دی انہیں شام نے انہیں وہب بن سان نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ پر نکلے ہماری تعداد تین سو تھی ہم اپنا راشن اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے آخر ہمارا توشہ جب تقریباً ختم ہو گیا تو ایک شخص کو روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کو ملنے لگی ایک شاگرد نے پوچھا اے ابو عبداللہ جابر رضی اللہ عنہ ایک کھجور سے بھلا ایک آدمی کا کیا بنتا ہوگا انہوں نے فرمایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ایک کھجور بھی باقی نہیں رہ گئی تھی اس کے بعد ہم دریا پر آئے تو ایک ایسی مچھلی جسے دریا نے باہر پھینک دیا تھا اور ہم اٹھارہ دن تک خوب جی بھر کر اسی کو کھاتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو تیراسی